www.attableek.com The Reviver of Iman Alhamdulillah Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina asfafa Amma ba'du أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جگہ جگہ تقوا کا اور متقین کا تذکرہ کیا ہے یہاں تک کہ قربانی کی حکمت اور فائدہ تقوا کو قرار دیا ہے تمہاری قربانی کے گوشت اور خون ہم کو نہیں پہنچتے ہمیں تمہارا تقوا پہنچتا ہے جہاں حج کا بیان فرمایا وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ڈر کا توشا اپنے ساتھ لو ایک توشا تو آدمی حج میں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے تاکہ کسی سے سوال نہ کرے اور دوسرا توشا یہ ہے کہ آدمی حج کرتا ہے تاکہ اس کی زندگی میں اللہ کا ڈر آئے اور اللہ کی عظمت آئے اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی اسے مشق ہو جائے حج کے پورے سفر کے دوران یہی ہوتا ہے کون سا عمل کر لوں تو اللہ راضی ہو جائیں کون سا عمل کروں کہ اللہ ناراض ہو جائے ناراضگی والے عمل سے بچنا رضامندی والے عمل کو انجام دینا یہ کھلا ہے تقوی ہے متقیوں کی جو صفات بیان فرمائی ہے اس میں بھی نمازوں کی پابندی کو ایمان پیر کے بعد ذکر کیا کیونکہ بغیر ایمان کے تو امان ہی بیکار ہیں یعنی اللہ کے نزدیک وہ مقبول نہیں ہے اور اعمال اللہ کے یہاں مقبول وہ پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان ہو اس لیے قرآن کریم میں پہلے ایمان کا تذکرہ ہے بعد میں اعمال کا تذکرہ ہے جو کہ امال کے قبول ہونے نہ ہونے کا دار و مدار یہ ایمان پر جہاں نکاح کے خطبے کی بات آئی وہاں تین آیتیں پڑی گئی اور یہ تین آیتوں میں تقوا کا تذکرہ کیا گیا تھا گویا اس وقت آنے والے مجمع کو سب سے زیادہ اگر ضرورت ہے کسی چیز کی تو وہ تقوا کی ضرورت ہے جو اسے دیا گیا تقوا کے درجات ہیں کوئی یوں کہے میں تو پہلے سے متقی ہوں پرہیزگار ہوں تو پرہیزگاری کے بھی درجات ہیں میرے والد صاحب ایک شعر پڑھتے ہیں اے برادر بے نہایت در بہشت اے بھائی اللہ کا دربار جو ہے اور اس کا خزانہ بے انتہا وسیع ہے ہر کے بروے میرسی بروے مہیش جب کسی مقام پر تم پہنچ جائے تو مت سوچنا کہ آگے اب کوئی مقام نہیں ہے ان مقام سے آگے بھی مقام ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اور مقامات آب و فغان اور بھی ہیں اور عشق کے امتحان اور بھی ہیں تو سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا ایک ولی جو ہوتا ہے وہ متقی ہونے کے ساتھ اس کے درجات کے حاصل کرنے کے لیے لگاتار محنتوں میں اور کوششوں میں میں آخر لگا رہتا ہے روزوں کا فلسفہ قرآن کریم نے بیان کیا کہ ہم نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ تمہاری زندگی میں اس کی وجہ سے اللہ کا ڈر آ جائے تقوا آ جائے اب تقوا اللہ کے ڈر کو کہتے ہیں اور اللہ کے ڈر کے نتیجے میں آدمی اللہ کے ناراضگی والے کاموں سے بچے گا اور اللہ کی رضا والے کام انجام دے گا یہ ڈر کی وجہ سے ہوگا اور جتنا اونچا ڈر اور جتنی عظمت ڈر کے معنی عظمت کے ہیں کسی کی عظمت کا بوجھ پڑتا ہے ہمارے اوپر ایک وزن ہوتا ہے حصی اور ایک وزن ہوتا ہے مانوی جیسے ترازو کے اندر آپ نے وزن رکھ دیا ایک سیر دو سیر تین سیر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حصی وزن ہے اور ایک مانوی وزن ہے مانوی وزن کیا ہے کہتے ہیں فلان بزرگ جب آئے تو میرے دل کے اوپر بوجھ آیا ظاہری بات ہے کہ انہوں نے آ کر اس کے دل پر کوئی وزن تو ڈالا نہیں تو یہ بوجھ کیا ہے فرماتے ہیں یہ مانوی وزن ہے ان کی تقوا تہارت ان کی بزرگی کا روب اور اثر دل کے اوپر پڑا تو یہ وزن مانوی ہے اس لیے حدیثوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو وزنی قرار دیا تو آپ ترازو لے لیجیے اور ایک کاغذ کے اندر لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ لکھیے اور وہ ترازو کے پلڑے میں ڈال دیجیے تو ترازو کا پلہ تو اپنی جگہ رہے گا آپ تو کہتے ہیں یہ بہت وزنی ہے کہو کہ یہ وزن جو ہے مانوی ہے یعنی اللہ کے یہاں اس کے پڑھنے کی وجہ سے درجہ جو ہے نہایت عالیشان اور اجر جو ہے وہ نہایت اونچا ملتا ہے یہ برا ہے اس کو وزن معنوی مانوی کہتے ہیں اب ظاہری بات ہے کہ اللہ کی جتنی عظمت انسان کے دل پر آئے اس کو مثال سے سمجھ سکتے ہیں ایک بچہ طوفان کر رہا ہے شور شرابہ کر رہا ہے آپ نے اس کو دھمکایا ڈرایا اور یوں کہا کہ اگر تو طوفان بند نہیں کرے گا تو میں پولیس انسپیکٹر کو بلاؤں گا جو جیور اور لے کر آئے گا بچے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ اس کو انسپیکٹر کیا ہوتا ہے اور ریوالور کیا ہوتا ہے اور انسپیکٹر کی عظمت اور اس کا روب کیا ہوتا ہے اس کا کچھ پتا نہیں ہے بلکہ جب انسپیکٹر آ کے پستول دکھائے گا تو اسی پستول سے وہ بچہ کھیلنے لگے گا کیوں اس بنا پر کے انسپیکٹر کی جو عظمت ہے جو مقام ہے وہ بیچارے بچے کو معلوم نہیں ہے لیکن اگر اسی بچے کو کہا جائے کہ ابھی تیرے ابا آ رہے ہیں سو قدم دور ہوں گے ابا جان وہاں سے اس کی نقل و حرکت کے اندر جو ہے چینج آ جائے گا ٹھیک ہو جائے گا حالانکہ ان کے پاس لکڑی نہیں لاٹھی نہیں کچھ نہیں تو ابا کی عظمت دل پر بیٹھی ہوئی ہے اور اللہ کی عظمت دل پر بیٹھی ہوئی نہیں ہے اس بنا پر آج ہمارا عالم یہ ہے کہ دنیا کے جو آفیسر ہیں ان کے خیال سے ڈر ہمارے دل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اللہ کا ڈر ہمارے دل پہ نہیں ہوتا اگر عظمت ہوتی تو پھر اللہ کا ڈر بھی آتا ایسی عظمت آنی چاہیے جیسا کہ انبیاء کرام کو سب سے زیادہ اس کا استحصار ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا کم ولا فخر کہ میں تم میں تمام میں زیادہ متقی ہوں پرہیزگار ہوں اللہ سے ڈرنے والا ہوں حالانکہ سرکار کا مرتبہ کتنا اونچا تو جتنا اونچا مرتبہ ہے اتنی اونچی خشیت ہے اتنا اونچا تقوی ہے کہ اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا یہ درجات تقوی مراتے ہوئے تقوع ہے ایک بات تو یہ اس کے بعد درجہ بدرجہ اور یہ عظمتوں کا استحصال اور اس کی وجہ سے گناہوں سے بچنا یہ نتیجتاً یہ تقوی لے کہا جائے گا تو فرمائے یہ تقوی دنیا میں بھی فتوحات کے دروازے کھول دے گا اور آخرت میں جنت کا دروازہ کھول دے گا یہ مغفرت کا سبب بنے گا جمعہ کے دن وقت کی تنگی ہوتی ہے اس لیے بس تو تفصیل کے ساتھ کوئی لمبی بات نہیں کہہ سکتے ایک چھوٹا سا واقعہ جو حدیث میں مقبول ہے وہ ذکر کرتا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا اور حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے اور دوسرے محدثین نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے واقعہ آپ نے سنا ہوگا میں تو صرف نتیجہ اس سے جو نکلتا ہے وہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ نتیجہ کیا نکلا ہے تقوا کا خلاصہ کیا نکلا یہ جو ہر وقت کہا جاتا ہے عرب میں جب ملاقات کرتے ہیں بچھڑتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے سے ملنے بچھڑنے والے نصیحت ایک دوسرے کو کرتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں تقوا کی یوں کہتے ہیں اسی کو منف سی بے اللہ میں تم کو اور میری ذات دونوں کو تقوا کی وسیعت یعنی انتہائی تاکیدی طور پر نصیحت کرتا ہوں وسیعت تاکیدی نصیحت کو کہتے ہیں امام بخاری اللہ علیہ نے امم ماضیہ میں بنی اسرائیل کے کچھ واقعات جو ہیں وہ بھی سرکار کی زبانی بیان کیے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک باپ کے انتقال کا وقت آیا یہ کفن چور تھا کفن کی چوری کرتا تھا اس کے انتقال کا وقت آیا اس نے کفن چرا چرا کے بیچے تھے اور بیچ کر پیسہ لاتا تھا اور گھر کا نظام چلاتا تھا بچوں کو کمی نہیں ہونے دیتا تھا اور خود کے سر پہ جو ہے آخرت کے بوجھ ڈھوتا جا رہا تھا اور پیسے لیتا جا رہا تھا ناشوں کو ننگا کرتا تھا ان کے اوپر سے کفن نکال دیتا تھا دھو کر اس کو بیچ دیتا تھا بڑا گھناؤنا جرم تھا احساس بڑی چیز ہے اگر گناہگار کو اپنی گناہ کی بھیانکتا کا احساس ہو جائے جو ایک پردہ آ جاتا ہے نا غفلت کا جس کی وجہ سے آدمی وہ گناہ کر بیٹھتا ہے لیکن اگر وہ پردہ ہٹ جائے اور گناہ پر جو وعیدیں ہیں اور جو عذاب ہے وہ سامنے آ جائے تو پھر اس کے بعد انسان گناہ سے رکے گا اس کے قدم جو بڑھ رہے ہیں گناہ کی طرف رک جائے گا یہ چور کے انتظار کا وقت آیا ہر ایک کو دنیا سے جانا تو ہے وشال کا وقت آ گیا اپنی اولاد کو جمع کیا بچوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد پھر کہا یہ بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیسا بات ہوں ابا جان آپ نے کوئی کمی نہیں رکھی ہماری ہر ضرورت کو پورا کیا ہر ڈیمانڈ کو آپ نے پورا کیا جو ہم نے مانگا آپ نے لا کر دیا آپ ہمارے لیے اچھے باپ اب باپ کیا کرتا ہے وہ تو اولاد کو معلوم نہیں اس لیے بچوں نے تو اپنے ماں باپ کی تعریف کرنا ہے تو انہوں نے تعریف کی کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے ہم کو پالا ہے پوسا ہے بڑا کیا ہے کہا جب تمہاری نظر میں میں ایک اچھا باپ ہوں تو ایک کام کرو میرے انتقال کا وقت آ گیا ہے میں تمہیں ایک وسیعت کرتا ہوں کیا وسیعت ہے فرمایا کہ وسیعت میری یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے سپرد خاک نہ کرنا دفنانا مت بلکہ مجھے جلا دینا ارے ابا جان لوگوں کو کیا جواب دیں گے لوگ ہم کو کھا جائیں گے باپ کو جلا دیا یہ تو خطرناک بات مشکل کام ہے ابا جان جو آپ کہہ رہے ہیں اگرچہ اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے لیکن ہے یہ نازک کام چلا دینا پورے سماج کے اندر جب دفنانے کا مزاج ہے تو آپ کو ہم کیسے جلائیں گے کہا تم کو میری خیر ہی مطلوب ہے کہ نہیں تم میری بھلائی چاہتے ہو کہ نہیں تو بچوں نے کہا ہم تو آپ کی بھلائی ہی چاہتے ہیں مگر جب بھلائی چاہتے ہو میری تو جو میں کہتا ہوں وہ کرو اچھی بات ہے تو جب مجھے جلاؤ تو میری راک کو جمع کر لینا اور راکھ کے دو حصے کر دینا راک کا ایک حصہ جو ہے وہ سمندر میں بڑی تغیانی آئی ہو اس وقت بہا دینا اور آدھی رات کسی پہاڑ پر تیز ہوا کے دن میں اڑا دینا اچھا ابا جان ایسا حکم آپ کیوں دیتے ہیں کہا یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے اس میں تم بیچ کے اندر دخل مت دو جتنا میں کرتا ہوں اور کہتا ہوں اتنا کرو بچوں نے ایسا ہی کیا باپ کا منشا یہ تھا کہ شاید راک بن جاؤں گا پاؤڈر بن جاؤں گا تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی نوبت نہیں آئے گی اور جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی نوبت نہیں آئے گی تو سوال جواب بھی نہیں ہوگا تو میرے جو کرتوت ہیں وہ چھپے رہیں گے اور میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے بچ جاؤں گا ایک مسئلہ سمجھو ہم جو کہتا قبر میں یہ سوال ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ایک آدمی جل گیا تو سوال نہیں ہو ایک آدمی سمندر میں ڈوب گیا نکلا ہی نہیں تو کیا اس سے سوال نہیں ہوگا اور میں سوال ہوگا اس بنا پر کے سوال جو ہے وہ عالم برزخ کی چیز ہے روح سے سوال ہوتا ہے اور عالم برزخ میں سوال ہوتا ہے نبراس میں مسئلہ لکھا ہے کہ عالم برزخ میں روح کو جو ہے سوال کیا جاتا ہے تو جسم چاہے پانی میں ڈوب جائے چاہے جل کر ختم ہو جائے لیکن روح کا جو خاکہ ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے اور فرشتے سوال کرتے ہیں اور تین سوالوں کے جواب دیتے ہیں یہ طے مسئلہ ہے اس نے اپنی عقل سے جو ہے سوچا تھا کہ جب میں راک کو جاؤں گا اور پاؤڈر ہوا میں اڑ جائے گا سمندر میں بہ جائے گا تو کہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی نوبت آئے یہ سوچا تھا ادھر ان لوگوں نے جلایا ادھر اللہ نے اس کو اپنے سامنے کھڑا کر دیا یہ روایتوں میں اور کھڑے کرنے کے بعد پوچھا کہ زندگی پر تو غلط کام کرتا رہا کپل کی چوری کرتا رہا بڑے بڑے جرائم کرتا رہا اولاد کا پیٹ بھرنے کے لیے حرام کام کرتا رہا اور اب یہ عالم ہے کہ مرتے وقت ایک اور بھی بڑا غلط کام کر دیا کہ دفنانا یہ فطری چیز تھی اس کے خلاف چلا ہے اب یہ کام رہا ہے اللہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تیرے سامنے کھڑے ہونے کی نوبت ہی نہیں آئے گی کھڑے ہی نہیں ہونا پڑے گا تیرے سامنے لیکن یہاں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں اب اللہ تعالیٰ ایسی قدرت والے مکے والے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر سب سے زیادہ اعتراض کرتے تھے اور آج بھی دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یوں کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے یہ کیا حقیقت ہے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا مکے کا ایک بڑا سردار قبرستان سے ایک ہڈی لے آیا اور وہ ہڈی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں لا کر وہ ہڈی کو یوں اپنی انگلیوں سے مسل کر اس کا پاؤڈر جو ہے وہ گرایا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یوں کہتے ہو کہ یہ پاؤڈر جو ہو گیا ہے اس کو دوبارہ اللہ زندہ کرے قرآن کریم میں سورہ یاسین شریف میں اس کا تذکرہ ہے یہ ایسا پاؤڈر ہو گئی ہے ہڈی یہ کہیں دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے تو سرکار نے سر جھکا لیا کیونکہ جواب کا انتظار ہے وہی کی روشنی میں جواب آنے والا ہے اللہ نے جواب دیا الذي أنشاها کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے جب پاؤڈر بھی نہیں تھا اور ہم نے بنا دیا تو پاؤڈر سے دوبارہ بنانا کیا مشکل کام ہے تو اللہ کے جو دلائل اور جوابات قرآن کریم میں نقل ہوتے ہیں وہی شان کے ہوتے ہیں اچھا میرے بندے یہ بتا کہ تو نے یہ جو کھنانا اور یہ خطرناک گنا کیا کیوں کیا کیا وجہ سے کیا چیز سبب بنی ایسا کرنے کی جواب دیا اللہ تیرا ڈر تیری خشیت تیرا تقوی اس نے مجھے یہ کام کرنے پر مجبور کیا وہ کیا تھا کہا مجھے احساس ہے اپنی گناہوں کا اور ندامت اپنی انتہا کو ہے اور تجھے منہ دکھانے کے میں قابل نہیں تھا اس لیے میں نے چلانے والا عمل کرانے کے لیے کہا اپنی اولاد کو تاکہ تیرے سامنے شرمسار نہ ہونا پڑے اور منہ نہ دکھانا پڑے خراب عمل کا جواب دینا جو ہے وہ میرے لیے بھاری نہ پڑ جائے اس بنا پر میں نے یہ عمل کیا تھا کہ تیرے ڈر نے مجھے یہ کام کرنے پر مجبور کر دیا فرمایا کہ تو اس لیے ڈر رہا تھا کہ کھڑا ہوگا اور جواب نہیں دے سکے گا تو تجھے جہنم میں جانا پڑے گا کہاں ہے اللہ یہی اصل وجہ تھی تو فرمایا تو مجھ سے ڈرتا تھا جہنم میں تجھے عمل کی وجہ سے پھینک دیا جائے اس سے ڈرتا تھا تو جس چیز سے تو ڈرتا ہے یعنی جہنم میں جانے سے تیرے یہ ڈر کی وجہ سے میں نے اس سے تجھے نجات دے دی اور جہاں تجھے بھیجنا پسند ہے اور جانا پسند ہے وہ جنت میں تجھے جگہ لگ اب اندازہ لگائیے کہ جب گناہ پہ گناہ کیے اور مرتے مرتے ایک اور گناہ کیا لیکن اس کے پیچھے بھی اللہ کا ڈر جو ہے وہ کار فرما رہا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمائی تو اب کوئی عمل صالحہ انجام دے عبادتیں انجام دے اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اور اللہ کا دھیان ہو تو ظاہری بات ہے کہ ڈر کی وجہ سے گناہ سے بچے گا تو اس کے لیے مغفرت کا سامان ہو جائے گا اور یہی ڈر کی وجہ سے نماز پہ دوڑے گا اور روزے پہ آئے گا اور تلاوت پہ آئے گا تو ظاہری بات ہے کہ پھر جو ہے مغفرت کا سامان ہو جائے گا پھر جنت میں جانے کا سامان ہو جائے تو تقوا کے دونوں فائدے ہمارے سامنے آئے کہ اس کے نتیجے میں آدمی جہنم سے بچ جاتا ہے اور اللہ تعالی جنت کے مقامات جو ہیں وہ فرما فرماتے اور قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ دو جگہ پر اس کا تذکرہ ہے ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے کانپا ڈرا اور اس کے نتیجے میں خواہشات کو اپنے کنٹرول میں کر لیا اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پایا کہ اللہ کو کیا جواب دے گا فرماتے ہیں ایسے شخص کا ٹھکانا اللہ کے یہاں جنت ہوگا دوسری جگہ اللہ تعالی سورت الرحمان میں اس مضمون کو بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں ولی من کا مقام ربی جنتا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے میرے مرتبے اور میرے مقام سے ڈرا اور گناہوں سے بچا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں اس کو دو باغات دوں گا دو جنتیں دینے کا وعدہ فرمایا دو باغات دینے کا وعدہ فرمایا آگے رمضان کا مہینہ ہے وہی تقوا کے سبق ہے وہی قرآن کریم کی تلاوت ہے یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہے یہ مبارک مہینہ شروع ہوا ہے آدھا ہو گیا ہے اس سے مبارک تر مہینہ آ رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے مہینوں کا سردار ماہ سیام جو ہے وہ آنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں عمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے میں بیٹھا تھا تب بھی وہ گھڑی سوا ایک بجا رہی تھی اور ابھی بھی یہ آگے نہیں پڑی ہے لیکن میرے پاس بھی اس وقت گھڑی نہیں ہے لیکن مضمون ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واقعہ دعوان آگے الحمدللہ رب اللہ www.attableek.com The Reviver of